میں اس بات پر بہت حیران ہوں شازی نے حیرت بھرے لہجے میں ارد سے کہا تم نے اس شخص کے بارے میں اتنی تفصیلی معلومات کیسے حاصل کر لی بس اسے اتفاق ہی سمجھو ارد نے لگاتے ہوئے کہا ہم جس شعبے میں کام کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں عام لوگوں کے برعکس ہماری دو آنکھیں پیچھے بھی ہوتی ہیں میں جب اس شخص کا تعاقب کر رہا تھا تو مجھے شک ہوا کہ ایک آدمی مسلسل میرے تعاقب میں ہے میں نے اپنے شک کی تصدیق کرنے کے لیے یوں ہی ادھر ادھر کے دو تین چکر کاٹے تو وہ آدمی میرے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہا میں لاپرواہی سے چلتا رہا اور ان لوگوں کا ٹھکانہ معلوم کر کے واپس مڑ گیا میں نے یہ ظاہر کیا کہ میں واپس جا رہا ہوں ان لوگوں نے ایک کشادہ غار میں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا میں وہاں سے مڑا اور ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر قریب ہی چھپ گیا میرا تعاقب کرنے والا بھی غار میں داخل ہو گیا تو میں غار کے قریب چلا گیا ان کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں مرو سے آئے ہیں اور انہیں خوراسان کے مسلمان گورنر قطبہ بن مسلم نے خاص مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے اس کا دوسرا ساتھی کہاں گیا شازی نے عورت سے پوچھا وہ تنظر سے مرگ جانے کی بات کر رہا تھا نے شازی کے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا وہ شاید نکل گیا ہے میں دونوں کو پکڑنا چاہتا تھا مگر اس میں خطرہ تھا کہ الٹا یہ مجھے پکڑ کر مر نہ لے جائے میں نے اس وقت انہیں چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ نکل آیا بعد میں میں نے ان کی گرفتاری کا بندوبست کیا لیکن اس کا ایک ساتھی نکل چکا تھا میں نے اپنے آدمی اس کے پیچھے دوڑائے مگر اس کا سراغ نہ ملا تم واقعی بہت ذہین ہو شازی نے مسکراتے ہوئے کہا ایک مرغا تو فنس ہی گیا ہے اگر یہ ہماری لائن پر چل پڑا تو ٹھیک ہے ورنہ ورنہ اسے بدترین تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا ارد نے صفاقی سے کہا کیا تم نے حکام بالا کو اس کی اطلاع دی ہے یعنی اعلی افسران کو اس کی اطلاع دے دی ہے شازی نے پوچھا ہاں میں نے بیکن کے گورنر کو یہ اطلاع دے دی ہے ارد نے کہا گورنر نے محترم محترم دروان کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہے تاریخ میں بیکن کے گورنر کا نام نہیں ملتا دروان بخارا کا بادشاہ تھا جسے بعض مورخوں نے دروان لکھا ہے بیکن بخارا کے شہروں میں سے تھا جبکہ بخارا شہر سلطنت بخارا کا دارالحکومت تھا میں نے گورنر کو تفصیل سے آگاہ کر دیا ہے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ قیدی سے ابھی کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی جو ہی کوئی خاص بات معلوم ہوگی انہیں آگاہ کر دیا جائے گا خاص بات معلوم کرنا تو اب میرا کام ہے نے بڑے ناز و انداز سے اٹھتے ہوئے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر اس کا بازو پکڑ کر بٹھا لیا اور کہا لگتا ہے تم مجھ سے اگتا گئی ہو میں کوئی اتنا بوڑھا تو نہیں ہو گیا یہ تو بس بالوں میں ذرا چاندی جھلکنے لگی ہے شازی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی شازی کے جانے کے بعد ارد تنظر کے پاس چلا گیا تنظر کمرے میں بند رہنے کی وجہ سے اکتایا ہوا نظر آتا تھا ارد نے اس کی اکتاہٹ کو محسوس کر لیا تھا اور اس کا اندازہ تھا کہ یہ کمزور قوت ارادی کا مالک انسان ہے پھر تم نے کیا سوچا ہے ارد نے تنظر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا ہمارے ساتھ کام کرو گے یا ارد نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا سوچنے کو چھوڑ دو تندر نے مناخیز انداز میں کہا فرض کر لو کہ میں تمہارا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتا ہوں تو تم یہ بتاؤ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا تندر کی بات سن کر ارد کے چہرے پر دوڑ گئی اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا تمہیں اتنی دولت ملے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ارد نے اسے ترغیب دلاتے ہوئے کہا اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ملے گا تو پھر ٹھیک ہے تنظر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا میں تیار ہوں لیکن اس بات کی کیا زمانت ہے کہ میری جان بخشی کر دی جائے گی اور انعام بھی ملے گا تم ہمارے ساتھ وفاداری ثابت کرو ارد نے کہا پھر دیکھو کہ ہم تمہاری کتنی قدر کرتے ہیں میں اپنی وفاداری کیسے ثابت کر سکتا ہوں تنظر نے پوچھا جو کچھ میں پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو ارد نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو تنظر نے کہا تم ہر طرح سے مجھے اپنا وفادار پاؤ گے تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے ارد نے تنظر سے پہلا سوال کیا بن مسلم نے تنظر نے جواب دیا یہاں آنے کا مقصد ارد نے دوبارہ سوال کیا جاسوسی وہ بیکن پر حملہ کرنا چاہتا ہے تنظر نے کہا یہ سن کر ارد بے اختیار اپنی جگہ سے یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے کسی بچھو نے کاٹا ہو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا اور وہ بے یقین کے عالم میں تنظر کی طرف دیکھنے لگا اسے یہ امید تو تھی کہ آنے والے وقت میں کتبا کسی وقت ضرور بیکن کا رخ کرے گا مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی حملہ کرے گا وہ کب تک حملہ کرنا چاہتا ہے ارد نے خود کو سنبھالتے ہوئے تنظر سے اگلا سوال کیا یہ مجھے معلوم نہیں ہے تنظر نے کہا البتہ اس نے حملے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور ہماری اطلاع کا منتظر ہے اگر اب تک اسے اطلاع پہنچ گئی ہے تو شاید چند دن تک وہ حملے کے لیے کوچ کر جائے گا تم نے مجھے فکر مند کر دیا ہے اور اس نے فکر مندی سے کہا بہرحال یہ اطلاع ہمارے لیے بہت اہم ہے تم نے اپنی وفاداری ثابت کر دی ہے اس کا تمہیں اتنا انعام و اکرام ملے گا کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا ارد تنظر کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل آیا وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا وہاں سے نکل کر وہ سیدھا بیکن کے گورنر کے پاس جا پہنچا اس نے اپنے آنے کی اطلاع بھیجوائی تو گورنر نے اسے بلوا لیا اس نے گورنر کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو گورنر بھی پریشان ہو گیا گورنر نے فوری طور پر اپنے اعتماد کے چند جاسوسوں کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ مرو سے آنے والے راستے پر نظر رکھیں اور جو ہی کوئی لشکر آتا دکھائی دے تو فوراً بیکند آ کر گورنر کو اطلاع دیں ان جاسوسوں کو بھیجنے کے بعد گورنر نے کچھ اور عہدیداروں کو طلب کر کے احکامات جاری کیے اور خود کے بادشاہ دروان خدا کو یہ تشویشناک اطلاع دینے کے لیے روانہ ہو گیا گورنر کے جانے کے بعد وہاں سے واپس آ گیا وہ حیران ہو رہا تھا کہ تنظر اتنی جلدی وفاداری بدلنے پر کس طرح آمادہ ہو گیا پھر اسے خیال آیا کہ دولت اور حسین عورت وہ جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے اگرچہ تنظر نے اسے بڑی اہم اطلاع دی تھی لیکن اس کے باوجود وہ ابھی اس پر مکمل اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا چنانچہ اس نے بظاہر تنظر کو گھومنے پھرنے کی آزادی دے دی تھی مگر اس کی نگرانی پر ایک آدمی مقرر کر دیا تھا جسے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا تھا ارد کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ جب وہ تنظر سے معلومات لینے گیا تھا تو اس سے کچھ ہی دیر پہلے شازی اس کے کمرے سے نکل کر گئی تھی اور اس کے چہرے پر کامیابی کا خمار چھایا ہوا تھا وہ تنظر کے ایمان کی کمزور سی دیوار میں بڑی آسانی سے نقب لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی اس نے کے جوان جسم سے اپنی خواہش بھی پوری کر لی تھی اور اسے اپنی وفاداری بدلنے پر بھی آمادہ کر لیا تھا تنظر چونکہ نو مسلم تھا اس لیے آسانی سے پھسل گیا تھا ابھی وہ پوری طرح اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا تھا اس کے دماغ پر دولت کا لالچ اور شازی کا حسن بالا خیز اس بری طرح سوار ہوا تھا کہ وہ اسلام سے دستبردار ہو گیا ادھر شازی کے ایمان پر ڈاکہ ڈال چکی تھی اور ادھر کا ساتھی بن بن ابی قیس مسلم کے سامنے کھڑا تھا وہ ابھی ابھی واپس پہنچا تھا اس نے راستے میں بہت کم آرام کیا تھا تھکاوٹ سے اس کا اتنا برا حال تھا کہ اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا لیکن وہ کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے قطبہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر پہلے کتبہ کو یہ اطلاع دے گا کہ وہ بیکند میں جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ فرد پورا کرایا ہے لیکن کتبہ نے اس کی حالت لی تھی کتبہ نے سعد کو آرام کرنے کے لیے کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ اسے خود ہی بلا لے گا کتبہ چلا گیا تو سعد بھی کھانے پینے کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تھکن اتنی زیادہ تھی کہ وہ لیٹتے ہی سو گیا وہ اس قدر گہری نیند سویا تھا کہ پھر اگلی صبح ہی اس کی آنکھ کھلی وہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہوا تو ایک خدمت کے پاس لے گیا اس وقت قطبہ بن مسلم اپنے خاص کمرے میں موجود تھا وہ اکیلا نہیں تھا سعد نے دیکھا کہ وہاں فوج کے اعلی عہدیدار اور تمام اہم افراد موجود تھے قطبہ بن مسلم اہم صلاح مشورے کے لیے ہمیشہ اسی کمرے کو استعمال کرتا تھا سعد بن ابی قیس کو دیکھ کر قطبہ بن مسلم نے اسے اپنے ساتھ والی نشست پر بیٹھنے کو کہا وہاں موجود تمام اہم افراد کے چہرے سوالیہ نشان بنے ہوئے تھے اور ان کی نظریں سعد کے چہرے کا طواف کر رہی تھی وہ جانتے تھے کہ سعد کو کس مقصد کے لیے بیکن بھیجا گیا تھا کچھ رسمی قسمی کی گفتگو کے بعد قطبہ بن مسلم نے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں قطبہ نے کہنا شروع کیا جس کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب پہاڑوں پر برف پگھل چکی ہے وہ موسم آ گیا ہے جس کا گھونسلوں میں بند پرندوں کا انتظار ہوتا ہے برف پگھلنے پر یہ شکاری پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شکار کی تلاش کرتے ہیں اب ہمارے لیے بھی لازمی ہوتا جا رہا ہے کہ اپنے مسکن سے نکلیں اور اس طوفان کو اٹھنے سے پہلے ہی دبا دیں جو کبھی شمال سے اٹھ سکتا ہے یہاں کتےبا کا اشارہ شمال کے ان علاقوں کی طرف تھا جہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں اسلامی سلطنت کے خلاف آئے دن بغاوت کرتی رہتی تھی وہ بغاوتوں کی اس آگ کو ہمیشہ کے لیے سرد کر دینا چاہتا تھا اس کے علاوہ اس کے سامنے وہ علاقے بھی تھے جو بڑے زرخیز تھے اور اسلامی سلطنت میں شامل نہیں تھے یہ علاقے بڑی کشش کے حامل تھے بیکن کا قلعہ قلعہ بند شہر ہمارا منتظر ہے قطبہ بن مسلم نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ یہ شہر ہمیں آسانی سے نہیں ملے گا بڑی سخت مزاحمت کی توقع ہے اب تک ہم نے جتنے مار کے بھی لڑے ہیں یہ ان سب سے مختلف ثابت ہوگا پہلے ہم نے چھوٹی موٹی بغاوتیں کچھ لی ہیں یا پھر کچھ علاقے بغیر لڑے ہماری جھولی میں آ گرے یہاں ہمیں لڑنا ہوگا اور ایسے لوگوں سے لڑنا ہوگا جو مرنا اور مارنا جانتے ہیں میں آپ کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا میں آپ کے سامنے حقائق پیش کر رہا ہوں یہ حقائق کچھ تلخ ضرور ہے مگر انہیں نظر انداز کرنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے میرے خیال میں آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہوں گے اے میرے باپ کے بیٹے قطبہ کے خاموش ہوتے ہی عبداللہ بن مسلم جو اس کا بھائی تھا کھڑا ہو کر بولا کیا اتنی لمبی تمہید کی ضرورت ہے تجھے جو کچھ کہنا ہے لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دے جہاں اور جس طرح ہمیں آزمانا چاہتا ہے آزما لے اللہ کی قسم تو ہمیں پیٹھ دکھانے والوں میں سے نہیں پائے گا آفرین ہے میرے بھائی تجھ پر قطبہ بن مسلم نے عبداللہ بن مسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں پیٹ دکھانے والوں میں سے سمجھتا بھی نہیں ہوں لیکن اصل صورتحال سے تم لوگوں کو باخبر رکھنا ضروری سمجھتا ہوں اس نے تھوڑا سا توقف کیا اور پھر کہنے لگا بیکند جہاں ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں ایک انتہائی مضبوط قلعہ ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے اور قلعہ خاصی بلندی پر واقع ہے جس کی وجہ سے اسے قدرتی تحفظ حاصل ہے اس کے علاوہ قلعے کی دیواریں خاصی مضبوط ہیں ایسی صورتحال میں اس بات کی امید نہیں ہے کہ بیکند کی فوج اتنی مضبوط پناہ گاہ چھوڑ کر باہر آ کر لڑے اس کے باوجود میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ ہماری توقع کے خلاف وہ لوگ قلعے سے باہر نکل کر ہم پر حملہ کر دیں میں نے اپنے طور پر حملے کا پلان بنایا ہے وہ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا بہتر ہوگا کہ پہلے سات بن ابی قیس کی رپورٹ سن لیں جو یہ بیکن سے لے کر آیا ہے اس کے ساتھ ہی کتبہ بن مسلم نے سعد کی طرف دیکھا کتبہ بن مسلم کا اشارہ پا کر سعد بن ابی قیس نے وہ تمام تر معلومات پیش کر دی جو اس نے بیکن سے حاصل کی تھی اس دوران قطبہ بن مسلم نے اپنے سامنے ایک کپڑا پھیلا لیا تھا جس پر بیکن شہر اور قلعے کا نقشہ بنا ہوا تھا سعد کی معلومات کی روشنی میں وہ نقشے پر کچھ نئے نشان لگاتا جا رہا تھا وہ ان معلومات کی روشنی میں اپنے پلان میں تھوڑا بہت رد و بدل کرتا جا رہا تھا جب تک سعد بن ابی قیس نے اپنی حاصل کرتا معلومات مکمل طور پر سنائی تب تک قطبہ بن مسلم اپنے حملے کا منصوبہ مکمل کر چکا تھا اس نے یہ پلان سب کے سامنے پیش کیا اور ان کی رائے مانگی سب کے مشورے پر اس نے نقشے پر کچھ رد و بدل کی اور جب سب متفق ہو گئے تو یہ اجلاس برخاست کر دیا گیا تنظر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے باہر نکل کر قطبہ نے بن قیس سے پوچھا اس کا بیکن میں ٹھہرے رہنا مفید ثابت ہو سکتا ہے میرے خیال میں تو نہیں سعد نے کہا ہم نے جتنی معلومات حاصل کر لی ہیں وہ ان میں اضافہ نہیں کر سکے گا یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم بیکن پر حملہ کریں تو وہ اندر سے کچھ مدد کر سکے قطبہ بن مسلم منہ سے کچھ نہ بولا اور پرخیال انداز میں سر ہلاتا ہوا چلا گیا بخارا کے بادشاہ کو جب بیکن کے گورنر نے مسلمانوں کی متوقع یلغار کی اطلاع دی تو اس کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ اطلاع درست ہے دروان خزاں نے بے یقینی سے پوچھا یہ اطلاع بالکل درست ہے عالیجا گورنر نے کہا ہم نے مسلمانوں کا ایک جاسوس پکڑا ہے اس نے انکشاف کیا ہے کہ قطیبہ بن مسلم کا لشکر بیکن پر حملہ کرنے کے لیے پر توڑ رہا ہے اس کے بعد دروان خزا اور گورنر اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے تھوڑی دیر کے بعد دونوں ایک رائے پر متفق ہو گئے اس کے فوراً بعد دروان خزا دروان خزا نے بخارا کے ارد گرد موجود چھوٹی بڑی ریاستوں کے بادشاہوں کے نام خط لکھنے شروع کر دیے اس نے قطبہ بن مسلم کی یلغار کے متعلق لکھا اور ان سے مدد کی درخواست کی اس نے لکھا تھا کہ اگر اس وقت انہوں نے مدد نہ کی تو بخارا کے بعد ان کی ریاستوں کی باری آئے گی ایک مراسلہ اس نے سغد کے بادشاہ کے نام بھی لکھا اس بادشاہ کا نام ترخون تھا دربان خدا نے فوری طور پر تمام ریاستوں کی طرف اپنے ایلچی دوڑا دیے ان بادشاہوں نے دربان خدا کی مدد کا فیصلہ کر لیا ان سب نے اپنی اپنی فوجیں اکٹھی کر کے بیکن کی سمت روانہ کر دی وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بقا اسی میں ہے کہ وہ دروان خدا کے ہاتھ مضبوط کریں بیکن میں اتنی زیادہ فوج اکٹھی ہو گئی تھی جو کتےبا کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی اس طرح بیکن میں کتےبا کو پھانسنے کے لیے ایک پھندا تیار ہو چکا تھا اور کتےبہ بن مسلم بے خبری میں اس پھندے میں پھنسنے کے لیے اپنے لشکر کو بیکن کی طرف کوچ کا حکم دے چکا تھا کوچ کا حکم ملتے ہی کتبا کے لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا لشکر تیاری کی حالت میں تھا سپاہی جوش و خروش میں نعرے لگا رہے تھے کوچ کرنے سے پہلے قطبہ بن مسلم نے حجاج بن یوسف کے نام ایک خط لکھ کر قاصد کے ہاتھ دیا تھا اس اس میں نے حجاج کو اطلاع دی تھی کہ وہ بیکند کی طرف کر رہا ہے جب قطبہ بن مسلم کو حجاج نے خوراسان کا گورنر مقرر کیا تھا تو یہ ہدایت سختی سے دی تھی کہ وہ کوئی بھی اہم فیصلہ کرے تو اس کی اطلاع اسے لازمن دے چنانچہ حجاج کی اسی ہدایت کے پیش نظر قطبہ بن مسلم نے بیکند پر حملہ کرنے سے پہلے حجاج بن یوسف کو اطلاع دی تھی اس اطلاع کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر کسی وجہ سے قطبہ بن مسلم کسی مشکل کا شکار ہو جائے تو حجاج اس کے کمک روانہ کر سکتا تھا ادھر ادھر قطبہ کے لشکر نے بیکند کی طرف کیا متحدہ دشمن متحدہ دشمن افواج اس لشکر کو ختم کرنے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہی تھی قطبہ بیکند کی طرف بڑھ رہا تھا اس کا خیال تھا کہ بیکند والے اس کے حملے سے بے خبر ہوں گے اس نے کوچ کے لیے جو راستہ منتخب کیا تھا اس کے مطابق وہ مرو سے کوچ کر کے آیا یہاں اس نے فوج کو پڑاؤ کا حکم دے دیا یہاں مناسب آرام کے بعد اس نے پڑاؤ اٹھایا اور عامل کے مقام پر جا پڑاؤ ڈالا عامل سے کوچ کر کے اس نے اگلا پڑاؤ زم کے مقام پر کیا زم اس دور میں دریائے جیچو کے کنارے آباد تھا قطبہ بن مسلم نے کوشش کی تھی کہ اس کے لشکر کا کچھ کوچ اور پڑاؤ خفیہ رہے زم کے مقام سے اس کی فوج نے دریائے جی- جیچو کو عبور کر لیا اور بیکن کے قریب پڑاؤ ڈال دیا اب یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی کہ اس کا لشکر بیکن پر حملہ کرنے کی نیت سے یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں یہاں سے قطبہ نے اپنے چند جاسوس حالات کا جائزہ لینے کے لیے بیکن کی طرف بھیجے انہوں نے رپورٹ دی کہ بیکن میں حالات معمول کے مطابق ہیں اور کسی قسم کی خاص سرگرمی دکھائی نہیں دے رہی اس رپورٹ سے یہ تاثر ملتا تھا کہ بیکن والے اس حملے سے بے خبر ہیں لیکن یہ تاثر غلط تھا بیکن میں ایک مخصوص قسم کی سرگرمی پائی جاتی تھی اور یہ سرگرمی صرف فوجی اور انتظامی حلقوں میں تھی حکومت نے عام لوگوں کو مسلمانوں کے متوقع حملے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی یہی وجہ تھی کہ بیکن میں شہری زندگی اپنے معمول پر تھی وہ لوگ قطبہ مسلم کے لشکر کی آمد سے اس حد تک باخبر تھے کہ جب اس کا لشکر دریائے جیچو کو عبور کر رہا تھا تو ان کو اس کی اطلاع مل چکی تھی اور اس کے نتیجے میں بیکن کی فوج قلعہ بند ہو گئی تھی قطبہ بن مسلم نے جس جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا وہاں سے بیکن ایک دن کی مسافت پر تھا پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے جاسوسوں کو ارد گرد کے علاقے میں دور دور تک پھیلا دیا کہ کسی فوری خطرے کی صورت میں وہ اسے اطلاع دے سکے آدھی رات کا وقت تھا بیکن کے قلعے کی برجیوں اور فصیل پر سپاہی چاک و چوبند پہرا دے رہے تھے ان کی نظریں بار بار اندھیرے میں کچھ کھوج رہی تھی ان کی تمام حسیات اس وقت سمٹ کر آنکھوں اور کانوں میں جمع ہو گئی تھی وہ بار بار اس طرف دیکھتے تھے جدھر سے قطبہ بن مسلم لشکر کی آمد متوقع تھی رات کے اس سناٹے میں ایک گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی سنتری چوکنے ہو گئے ایک گھڑ سوار قلعے کے باہر آ کر رک گیا قلعے کے سب دروازے بند تھے آنے والے نے آواز دے کر اوپر والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اس کی آواز اگرچہ سرگوشی کی مانند تھی لیکن رات کے اس سناٹے میں یہ سرگوشی صاف سنی جا سکتی تھی کون ہو تم برجی پر موجود ایک آدمی نے روبدار آواز میں پوچھا وہ غالباً کماندار تھا ایک دوست آنے والے نے آنے والے گھڑ سوار نے کہا تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں اس کا لہجہ اب بھی سرگوشیانہ ہی تھا تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو کماندار نے تنزیہ انداز میں پوچھا فوراً اپنے گورنر کو اطلاع کرو گھڑ سوار نے کماندار کے تنز کو محسوس کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا میں صرف گورنر سے بات کروں گا فوراً میرے آنے کی اطلاع گورنر کو دو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا نہ پڑے کماندار کو گھڑ سوار کے لہجے میں کوئی ایسی بات محسوس ہوئی کہ وہ اندر سے لرز گیا وہ سمجھ گیا کہ آنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں لگتا اس نے فوراً ایک سپاہی کو بھیجا کہ وہ گورنر کو اطلاع دے کہ ایک اجنبی قلعے سے باہر اس سے ملنے کے لیے آیا ہے ہنگامی حالات تھے اس لیے گورنر جلدی آ گیا قلعے کی برجی پر پہنچ کر اس اس نے نے نے نیچے کھڑے گھڑ سوار کو کو دیکھا میں سنا ہے کہ تم ہماری مدد کے لیے آئے ہو گورنر مخاطب کرتے ہوئے کہا ہاں محترم گورنر گھڑ سوار نے جواب دیا تم اکیلے ہو ہماری کیا مدد کر سکتے ہو گورنر نے حیرت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا میں اکیلا نہیں ہوں جناب گھڑ سوار نے کہا میں آپ کی مدد کے لیے سغد اور ارد گرد کے علاقوں سے ایک لشکر جرار لے کر کر آیا ہوں اس کی یہ بات سن گورنر کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کا تاثر ابھر آیا اسے معلوم تھا کہ دروان خدا نے سغد اور ارد گرد کی ریاستوں سے فوجی امداد طلب کی تھی اسے اطلاع ملی تھی کہ متحدہ افواج بیکن کی طرف روانہ ہو چکی ہیں وہ بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا اس لیے اچانک اس فوج کی آمد کی اطلاع غیر متوقع تھی یہ فوج این اس وقت پہنچی تھی جب کتبا کے لشکر نے بیکن سے ایک دن کی مسافت پر پڑاؤ ڈال رکھا تھا اور یقیناً اس نے اگلے دن آگے بڑھ کر بیکن کو محاصرے میں لینا تھا اگرچہ اس متحدہ فوج کی آمد متوقع تھی لیکن گورنر بڑا محتاط اور کایا آدمی تھا اس نے اندھا دھن اس اطلاع پر یقین کرنا مناسب نہ سمجھا اور چند سپاہیوں کو گھڑ سوار کے ساتھ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے بھیج دیا جلد ہی ان سپاہیوں نے واپس آ کر اس متحدہ فوج کی آنے کی تصدیق کر دی اس تصدیق کے فوراً بعد گورنر نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا گورنر نے اسی وقت فوج کے چند عہدے داروں اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور اس طرف چل پڑا جہاں متحدہ امدادی فوج روکی کھڑی تھی اس فوج نے پڑاؤ نہیں ڈالا تھا وہ تیاری کی حالت میں کھڑی ہوئی تھی گورنر کو بتایا گیا کہ ارد گرد کے علاقوں میں کچھ مشکوک قسم کے افراد دیکھے گئے ہیں شک ہے کہ وہ کتبہ بن مسلم کے جاسوس ہو سکتے ہیں گورنر نے اپنی اب تک کی تمام کارروائی خفیہ رکھی تھی اس لیے اس نے کتبہ کے جاسوسوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے فوری طور پر تین چار دستے روانہ کر دیے اور حکم دیا کہ ارد گرد کے علاقوں میں جو بھی آدمی ملے اسے گرفتار کر لیا جائے اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کو زخمی کر کے پکڑ لیا جائے اس کوشش میں کوئی مرتا ہے تو مر جائے ان دستوں کو روانہ کرنے کے بعد گورنر فوجی افسروں کے ساتھ نئی حکمت عملی ترتیب دینے لگا عبداللہ بن مسلم جو کتبہ بن مسلم کا بھائی تھا وہ آگے کے علاقوں کی دیکھ بھال کے لیے نکلا ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ بن ابی قیس بھی تھا یہ چونکہ پہاڑی علاقہ تھا اس لیے یہاں چھپنے کے لیے بے شمار جگہیں تھی دونوں نے بیکن کے قلعے سے کچھ فاصلے پر ایک اچھی پناہ گاہ ڈھونڈ لی تھی یہ ایک قدرتی آڑ بنی ہوئی تھی جہاں چھپاؤ کی بڑی اچھی سہولت تھی یہاں چھپ کر وہ ارد گرد نگاہ رکھ سکتے تھے لیکن کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا یہ ایک غارسا بنا ہوا تھا جس کے منہ پر جھاڑیوں نے پردہ ڈال رکھا تھا انہیں یہاں چھپے خاصا وقت گزر گیا تھا لیکن انہیں دشمن کی نقل و حرکت کے بارے میں کچھ علم نہ ہو سکا تھا پھر شام ڈھلنے لگی اور ہر طرف اندھیرے نے پر پھیلا دیے اب ان دونوں پر تاری ہونے لگی تھی ان کا خیال تھا کہ اب واپس اپنے لشکر کی طرف لوٹ چلے ابھی وہ نکلنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ انہیں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ گھڑ سواروں کو کوئی جلدی نہیں اور وہ گھوڑوں کو دل کی چال چلا رہے تھے سعد ابی کیس نے جھانک کر دیکھا وہ دو سوار تھے جو باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے ان کی گفتگو کا موضوع ایسا تھا کہ عبداللہ بن مسلم اور سعد چونک اٹھے اب تک شاید ہی کوئی بچا ہو ایک گھڑ سوار دوسرے سے کہہ رہا تھا ہاں میرا بھی یہی خیال ہے دوسرے نے کہا مسلمانوں کے سارے جاسوس ہمارے قابو میں آ گئے ہیں کیا خیال ہے پہلے نے اپنے ساتھی سے کہا اب واپس چلیں نہیں کچھ اور آگے تک چلتے ہیں دوسرے نے کہا پھر واپس ہو لیں گے عبداللہ بن مسلم اور سعد ساری صورتحال سمجھ گئے اور انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں گھڑ سواروں پر قابو پا لیا جائے دونوں چیتے کی طرح دبے پاؤں اپنی پناگاہ سے نکلے وہ بلندی پر تھے اور گھڑ سوار ذرا نیچے تھے دونوں نے اپنی اپنی تلواریں ہاتھ میں پکڑ لی اور مناسب فاصلے پر پہنچ کر جست لگائی یعنی چھلانگ لگائی دونوں نے تلواروں کے دستوں کو استعمال کیا تھا بیکن کے دونوں سپاہیوں کے سروں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی پھر وہ بغیر آواز نکالے ڈھیر ہو گئے یعنی بے ہوش ہو گئے ان کے بے ہوش ہونے پر انہیں باندھ لیا گیا اور سعد نے عبداللہ سے پوچھا کہ اب ان کا کیا کرنا ہے انہیں پیچھے لے جانے کا وقت نہیں ہے عبداللہ نے کہا انہیں ہوش میں لا کر ان سے پوچھ گچھ کرتے ہیں اگر بیکند والوں نے واقعی ہمارے سارے آدمیوں کو پکڑ لیا ہے تو پھر یوں سمجھ لو کہ صورتحال تشویشناک ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیکند والے بے خبر نہیں ہیں سعد نے ایک بے ہوش سپاہی کی ناپ ناک چٹکی میں دبا لی اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ بھی بند کر دیا یعنی اس کا سانس روک لیا جب اس کا سانس رکنے لگا تو وہ تڑپ کر ہوش میں آ گیا سعد دوسرے سپاہی کو بھی اسی طریقے سے ہوش میں لانے لگا تھا لیکن عبداللہ نے اسے منع کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ایک سے ہی کام چل جائے گا اس آدمی سے اصل بات اگلوانے میں انہیں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ ہر بات خود ہی بتاتا چلا گیا اسے جو اہم بات معلوم ہوئی وہ ارد گرد کی ریاستوں سے آنے والی متحدہ فوج کے متعلق تھی وہ جانتے تھے کہ بن مسلم اس بات سے بے خبر ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس متحدہ فوج کی تعداد اور قیامگاہ دیکھ لے اور پھر اپنے سرار کو اطلاع دے انہوں نے مجبوراً دشمن کے دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیا انہیں زندہ چھوڑنا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا اس کے بعد وہ دونوں اسی طرف بڑھ گئے جدھر سے دونوں سپاہی آ رہے تھے مردہ سپاہیوں کے گھوڑوں پر قبضہ کر لیا تھا وہ تھوڑے ہی آگے گئے ہوں گے کہ انہیں ایک دستہ آتا نظر آیا جو اسی طرف آ رہا تھا دونوں بڑی سے راستہ چھوڑ کر گھنی جھاڑیوں میں چھپ گئے رات کے وقت دشمن کی نقل و حرکت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ آگے جائیں یا واپس لوٹ چلیں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دشمن کے گشتی دستوں کے ہتھے چڑھ جائیں اور اتنی اہم اطلاع کتبہ تک نہ پہنچ سکے اس طرح کتبہ خبری میں ہی مارا جائے یہ سوچ کر وہ وہاں سے نکل گئے اور کچھ دور جا کر گھوڑے سرپٹ دوڑا دیے ان کا رخ اپنے لشکر کے پڑاؤ کی طرف تھا کتبہ بن مسلم نے چونکہ دشمن کے علاقے میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اس لیے اپنی حفاظت کا مناسب بندوبست کر رکھا تھا اس کے لیے اس نے کچھ دستے لشکر کے چاروں طرف کچھ دوری پر پھیلا رکھے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ دشمن بے خبری میں شبخون نہ مار سکے عبداللہ بن مسلم اور بن ابی قیس کو ایسے ہی ایک دستے نے لشکر سے کافی فاصلے پر روک لیا انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو دستے کے کماندار نے عبداللہ بن مسلم کو پہچان لیا اور لشکر تک جانے کی اجازت دے دی ہی قطبہ بن مسلم کو ان کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ فوراً اپنے خیمے سے باہر نکل آیا اس وقت رات گزر چکی تھی اور دور افق سے سپیدائی سہر نمودہ ہو رہا تھا یعنی سہری کا وقت تھا ہلکا ہلکا اجالا پھیل چکا تھا اس روشنی میں قطبہ بن مسلم کو سعد اور عبداللہ کے چہروں پر پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے کیا خبر لائے ہو قطبہ نے بے چینی سے پوچھا خبر اچھی نہیں ہے مسلم کے بیٹے سعد بن ابھی کیس نے کہا ہمارے تمام جاسوسوں کو بیکند والوں نے گرفتار کر لیا ہے شاید ہی کوئی بچ سکا ہو اس کے علاوہ ارد گرد کی ریاستوں سے ایک متحدہ فوج بیکند والوں کی مدد کے لیے پہنچ چکی ہے اس کے دستے حرکت میں ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر اچانک دھاوا بول دیں تم نے یہ معلومات کہاں سے لی کتبہ نے پوچھا اس اس کے کے جواب میں بھائی عبداللہ بن مسلم نے تمام واقعات تفصیل سے بیان کر کر یہ سن کتبہ پریشان ہو گیا اس کا اظہار پریشانی کا اظہار اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا اس نے فوراً چند دستوں کو ہنگامی طور پر تیاری کا حکم دیا ابھی وہ مزید احکامات جاری کر ہی رہا تھا کہ اسے ایک گھڑ سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کی طرف آتا دکھائی دیا تھوڑا قریب آنے پر کتبہ نے پہچان لیا کہ وہ زرار بن حسین تھا زرار کی اس طرح آمد حیران کن تھی وہ ایک گشتی دستے کی کمان پر معمور تھا مسلم کے بیٹے زرار نے دور سے ہی چلانا شروع کر دیا اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کی خبر لے ہم گھیرے میں آ چکے ہیں ہمیں گھیرا جا رہا ہے اس نے کتبہ کے قریب اپنا گھوڑا روکا اور کود کر نیچے اتر آیا اس کی چہو پکار سن کر فوج کے دوسرے عہدے دار بھی اکٹھے ہو گئے تھے یہ تم کیا کہہ رہے ہو زرار کتبا نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا ہمیں کس نے گھیر لیا ہے ایک بہت بڑا لشکر ہے زرار نے پھولی سانسوں کے درمیان کہا جس نے ہمیں گھیر لیا ہے نہ ہم نکل سکتے ہیں نہ اندر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں لشکر کو تیاری کا حکم دے تاکہ ہم افراتفری میں دشمن کے لیے آسان شکار نہ بن جائیں قطیبہ کا یہ خیال کہ وہ بیکن والوں کو بے خبری میں جا دے گا غلط ثابت ہوا تھا اور اس کا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا بلکہ الٹا اسے اب دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور ہونا پڑ رہا تھا ایسے حالات میں بھی اس نے حوصلہ نہ چھوڑا اور فوری طور پر اپنے منصوبے میں تبدیلی کر کے ایک نیا منصوبہ بنایا یہ اس کی صلاحیتوں اور پختہ عزم کا اظہار تھا ورنہ اس قسم کے حالات میں بڑے بڑے سالار گھبرا کر غلط فیصلہ کر لیتے ہیں قطبہ نے فوری طور پر لشکر کو تیاری کا حکم دیا تھوڑی ہی دیر میں ہتھیار بند ہو کر تمام دستے صف بند ہو چکے تھے اتنی جلدی تیار ہو جانے کی وجہ یہ تھی کہ تمام لشکری فجر کی نماز کے لیے بیدار تھے کتبا نے اپنے لشکر کو اس ترتیب میں کر لیا کہ جس طرف سے بھی حملہ ہو وہ روک سکتے تھے اطلاعات کے مطابق وہ بری طرح گھیرے میں آ چکے تھے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا قطبہ ذہنی طور پر ایک خوریز مار کا لڑنے کے لیے تیار تھا بیکند کے گورنر کو جو ہی امدادی فوج کے آنے کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا کہاں تو وہ قلعہ بند ہو کر دفاعی جنگ لڑنے کو تیار تھا اور کہاں اب جارحیت پر اتر آیا تھا فوج کی کثیر تعداد کو دیکھتے ہوئے اس نے مسلمانوں کے لشکر کو گھیرے میں لینے کا پلان بنا لیا جب اس نے یہ تجویز سہاروں کے آگے رکھی تو سب اس کی بات سے متفق ہو گئے اس منصوبے کے تحت بیکند کے کچھ دستوں نے کتبہ کے ان گشتی سپاہیوں کو گرفتار کر لیا جو نگرانی کے لیے اپنے لشکر سے دور آگے گشت کر رہے تھے ان میں سے صرف عبداللہ بن مسلم اور سعد بن ابی قیس ہی بچ کر نکل سکے تھے لیکن وہ بھی کوئی خاص خبر نہ لا سکے تھے اس کام سے فارغ ہو کر بیکند کی قلعہ بند فوج بھی باہر آ کر متحدہ امدادی فوج سے مل گئی اور راتوں رات مسلمان لشکر کو گھیرے میں لینے کے لیے آگے بڑھنے لگی زرار بن حسین ایک گشتی دستے کے ساتھ خاصا آگے گشت کر رہا تھا وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا اسے وہاں سے ایک ایسا منظر نظر آیا جو ناقابل یقین تھا اس نے دیکھا کہ دشمن کا بہت بڑا لشکر ان کے لشکر کو گھیرے میں لینے کے انداز سے آگے بڑھ رہا تھا زرار اپنے مختصر دستے کے ساتھ اتنے بڑے لشکر سے نہیں لڑ سکتا تھا یہ محض خودکشی ہوتی اس نے اپنے دستے کو فوراً لشکر میں پہنچنے کی ہدایت کی اور خود گھوڑے کو ایڑ لگا کر اپنے لشکر کی طرف دوڑا دیا وہ طوفانی انداز میں گھوڑا بھگا رہا تھا اور بار بار اسے ایڑ لگا رہا تھا آخر وہ کتبہ تک پہنچ گیا اور اسے یہ خوفناک اطلاع دی یہ اطلاع بر وقت تھی اس طرح کتبہ کو سنبھلنے کا موقع مل گیا تھا صبح کا اجالا پوری طرح پھیلنے تک بیکن کی فوج کتبہ کے لشکر کے گرد گھیرا مکمل کر چکی تھی یہ گھیراؤ اس مہارت سے کیا گیا تھا کہ کتبہ کے لشکر سے کوئی انسان تو درکنار چڑیا کا بچہ بھی نظر میں آئے بغیر نہیں نکل سکتا تھا گورنر کی یہ کوشش تھی کہ جلد سے جلد حملہ کر دیا جائے لیکن حملے سے پہلے چند اہم اقدامات ضروری تھے اور ان اقدامات کے کرنے میں سورج طلوع ہو گیا اس سے پہلے گورنر کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو بے خبری میں پکڑ لے گا لیکن اب اس کی یہ امید ختم ہو گئی تھی اس کے باوجود اسے یقین تھا کہ وہ چاروں طرف سے حملہ کر کے مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے بیکن کے گورنر کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ مسلمان محاصرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے محصور ہونے کے لیے نہیں آئے تھے اس لیے ان کے پاس خوراک کا مناسب انتظام نہیں ہوگا اور ان کی رسد اور کمک کا راستہ بند ہو چکا تھا ایک لحاظ سے مسلمان گھیرے کے اندر بے یاروں مددگار تھے اور ایک محیب خطرہ دبے پاؤں ان کی طرف بڑھ رہا تھا جس جگہ قطبہ بن مسلم کا لشکر گھیرے میں آ گیا تھا یہ اونچا نیچا پہاڑی علاقہ تھا یہاں قدرتی رکاوٹیں اور چھپنے کی بے شمار جگہیں تھی قطبہ نے ان قدرتی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کی سوچی اور بلندی پر موجود ان قدرتی مورچوں میں تیر اندازوں کو بٹھا دیا یہ تیر انداز بلندی پر اور محفوظ جگہ پر ہونے کی وجہ سے دشمن کا بہت نقصان کر سکتے تھے اس کے بعد قطبہ بن مسلم نے بیس بیس سپاہیوں کی ٹکڑیوں کو ارد گرد پھیلا دیا ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ دشمن کی نقل و حمل پر نگاہ رکھے اور جس طرح سے بھی جس طرف سے بھی پیش قدمی ہوتی نظر آئے کو آگاہ کریں ان اقدامات کے بعد کتبہ دفاع خاصا مضبوط ہو چکا تھا اس نے گھیرے میں آنے اور کھلے آسمان تلے ہونے کے باوجود ایک قلعہ بند فوج جیسی پوزیشن اختیار کر لی تھی سورج خاصی بلندی پر آ چکا تھا مگر ابھی تک کسی سمت سے کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی دیکھ بھال کرنے والے سپاہیوں نے کوئی اطلاع دی تھی ایک پر اسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی اس خاموشی کے اندر ایک موزور طوفان انگڑائیا لے رہا تھا یہ صورتحال مجاہدین کے اندر ایک ہیجان پیدا کر رہی تھی اور وہ پریشانی کی حالت میں تھے اتبا بن مسلم کو بھی اس بات کا احساس تھا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اگر وہ اپنے مجاہدین کی ہیجانی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے خود آگے بڑھ کر حملہ کر دیتا تو اس کا اپنا بنایا ہوا دفاعی حصار ٹوٹ جاتا اور یہ بات نہایت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی اس حیجان کو کم کرنے کے لیے وہ مجاہدین کے درمیان جا جا کر ان کے حوصلے بڑھاتا رہا مگر وہ جانتا تھا کہ جب تک پہلا مارکا گرم نہیں ہو جاتا یہ حیجان برقرار رہے گا اس نے ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر محاصرے کی صورتحال کا جائزہ لیا تو محاصرہ کرنے والوں کی ترتیب دیکھ کر دل ہی دل میں دشمن کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا واقعی اس محاصرے سے ایک بھی آدمی کا باہر نکلنا ناممکن تھا اس محاصرے سے نکلنے کے لیے اس میں شگاف ڈالنا تھا اور ایسا کرنے کے لیے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت تھی اور پھر محاذ جنگ کا سناٹا بالآخر ٹوٹ گیا اور پہلا مارکا گرم ہو گیا بیکند والوں نے ایک طرف سے پیش قدمی شروع کر دی تھی بلندی پر موجود تیر اندازوں نے ان پر تیروں کا می برسا دیا اور خاصا جانی نقصان کیا پھر چند دستوں نے آگے بڑھ کر دشمن کو پسپا کر دیا پھر ایک اور طرف سے ایسا ہی حملہ ہوا یہ بھی پسپا کر دیا گیا پھر کچھ کچھ دیر کے بعد ایسے حملے ہوتے رہے مگر ان سب کو پسپا کر دیا گیا ان چھوٹے چھوٹے مارکوں کی وجہ سے سپاہیوں کا حیجان ختم ہو چکا تھا اور وہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے اگرچہ ان حملوں میں بیکند والوں کا خاصا جانی نقصان ہوا تھا لیکن مسلمانوں کا نقصان بھی کچھ کم نہیں تھا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کتبہ نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے جو حکمت عملی اپنائی تھی وہ دفاعی لحاظ سے تو بہت کامیاب تھی لیکن اگر وہ اسی طرح دفاع میں بیٹھا رہتا تو اس کے لشکر کی تباہی یقینی تھی ان کے پاس خوراک کے ذخائر محدود تھے اگر وہ یعنی کھانے کے لیے اتنا سامان نہیں تھا اگر وہ دشمن کے ہاتھوں نہ مرتے تو انہیں بھوک مار دیتی قطبہ بن مسلم کو اپنی پوری عسکری زندگی میں ابھی تک ایسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا اب وہ ایسے حالات میں پھنس گیا تھا تو اس کی تمام حصے بیدار ہو گئی تھی اس کی کیفیت جنگلی کتوں کے نرغے میں آئے ہوئے شیر کے جیسی تھی وہ اپنے خیمے میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا فوج کے اہم عہدے دار بھی وہاں موجود تھے قطبہ بن مسلم ان سے مشورہ کر کے کوئی جارحانہ پلان بنانا چاہتا تھا اس کا خیال تھا کہ اس طرح محصور رہ کر جتنا بھی وقت گزرے گا وہ ہر لمحہ موت کی طرف بڑھتے جائیں گے ہم بری طرح پھنس چکے ہیں ابن مسلم ایک عہدیدار نے کہا یہ کماندار کے عہدے کا افسر تھا کوئی بات نہیں قطبہ نے کہا اللہ ہمارا مددگار ہے ہمیں اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا زرار بن حسین نے کہا ورنہ ہمارا خاتمہ یقینی ہے مایوسی کی باتیں مت کرو اتبا نے درست لہجے میں کہا تمہارا کیا خیال ہے میں ایسا نہیں چاہتا یہ ملاقات اس قسم کی گفتگو سے شروع ہو کر اسی قسم کی گفتگو پر ختم ہو گئی وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے وہ جارحانہ انداز اختیار کرنا چاہتے تھے لیکن حالات انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے چنانچہ وہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی مصلیحتوں کا شکار ہو جاتے تھے یہ محاصرہ طویل ہوتا گیا اور پھر دو مہینے گزر گئے اس عرصے میں کوئی دن بھی ایسا نہ گزرا ہوگا جب دونوں حریفوں کے درمیان جھڑپیں نہ ہوئی ہوں کبھی یہ جھڑپیں معمولی نوعیت کی ہوتی اور کبھی بہت خوریزی ہوتی اکثر مسلمان جارحانہ انداز اختیار کرتے تھے مگر پھر مجبوری آڑے آ جاتی اور وہ واپس اپنی دفاعی پوزیشن پر آ جاتے بیگن پر حملے کے لیے کوچ کرنے سے پہلے کتبہ بن مسلم نے حجاج بن یوسف کو خط لکھ کر اطلاع دی تھی کہ وہ بیگن پر حملہ کرنے جا رہا ہے حجاج کو امید تھی کہ قطبہ بن مسلم جلدی ہی اسے صورتحال سے باخبر رکھنے کے لیے دوسرا خط لکھے گا اس بات کو دو مہینے گزر چکے تھے اور حجاج کو کتبہ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی جہاں دیدہ حجاج کو یہ اندیشہ پریشان کرنے لگا کہ ضرور کتبہ کسی خطرے میں گر چکا ہے اور صورتحال ایسی ہے کہ وہ اسے کمک کے لیے اطلاع بھیجوانے سے بھی مجبور ہے حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف کو کتبہ بن مسلم سے ایک خاص محبت تھی اسے جب یہ احساس ہوا کہ قطبہ کسی مشکل کا شکار ہو گیا ہے تو وہ پریشان ہو گیا اس نے حکم جاری کر دیا کہ مسجدوں میں کتبہ بن مسلم اور اس کے لشکر کی خیریت کے لیے دعائیں مانگی جائیں ادھر قطبہ کے دل میں کئی بار یہ خیال آیا تھا کہ وہ حجاج سے مدد کے لیے خط لکھے لیکن خط لکھنے سے کیا ہوتا تھا اصل مسئلہ تو حجاج تک خط پہنچانے کا تھا اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس محاصرے سے کسی قاصد کا نکلنا ناممکن ہے اس لیے اس کے دل کی بات دل میں ہی رہ گئی تھی ایک رات کتبہ اپنے چند مشیروں کے ساتھ درپیش صورتحال پر غور کر رہا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ کوئی شخص اس سے ملنا چاہتا ہے وہ سمجھا کہ شاید کوئی فوجی سالار اس سے ملنا چاہتا ہوگا اس نے اسے بلوا لیا وہ شخص جب اندر آیا تو اسے دیکھ کر کتبہ سمیت خیمے میں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے خیمے کے اندر آنے والا تنظر تھا کتبہ کو زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ تنظر اتنے سخت محاصرے سے بچ کر اس تک کیسے پہنچ گیا اس کے بارے میں آخری اطلاع یہ ملی تھی کہ وہ بیکن شہر میں موجود ہے تنظر نے بلند آواز میں سلام کیا اور پھر کتبہ کے اشارے پر ایک طرف بیٹھ گیا تم اتنے عرصے کے بعد آئے ہو عبداللہ بن مسلم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر پوچھا تم اتنے سخت محاصرے سے بچ کر کیسے آ گئے میں آخر وقت تک بیکن میں تھا تنظر نے کہا باہر محاصرہ اتنا سخت ہے کہ کوئی دھوکہ دے کر گزر نہیں سکتا اس دوران میں نے کئی بار کوشش کی لیکن ناکام رہا اس کے بعد مجھے ایک ایسی اہم اطلاع ملی جس کا آپ کے علم میں لانا نہایت ضروری تھا یہی وجہ ہے کہ آج میں جان کی بازی لگا کر محاصرہ کرنے والوں کو چکما دے کر یہاں تک پہنچ گیا ہوں وہ اہم اطلاع کیا ہے قطبہ نے پوچھا جو تم مجھے دینا چاہتے ہو ایسے نہیں تنظر نے پراسرار سے انداز میں کہا یہ اطلاع تنہائی میں دینا بہتر ہوگا قطبہ نے اس کی طرف دیکھ کر یوں سر ہلایا جیسے اس کی بات سمجھ گیا ہو ہو لیکن وہ دل دل ہی میں پریشان بھی رہا تھا کہ تنظر جانے کس قسم کی اطلاع لایا ہے اس نے سب لوگوں کو اشارہ کیا اس کے اشارے پر سب لوگ باہر چلے گئے صرف زرار بن حسین وہاں موجود رہا تھا اسے قطبہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں رکنے کا اشارہ کر دیا تھا اب بولو کیا اطلاع لائے ہو قطبہ نے تنظر سے کہا تنظر نے کچھ بولنا چاہا مگر پھر زرار بن حسین کی طرف دیکھ کر خاموش ہی رہا صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ زرار کی موجودگی میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا زرار کی فکر نہ کرو قطبہ نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر کہا یہ ہر بات کو راز رکھنا جانتا ہے تم بے فکر ہو کر وہ اطلاع دے دو اطلاع کچھ اچھی نہیں ہے امیر خوراسان تنظر نے پریشان اور بکھرے بکھرے سے انداز میں کہا امیر عراق حجاج بن یوسف کو خلیفہ نے معذول کر دیا ہے یہ اطلاع نہیں تھی ایک بم تھا جو تندر نے خیمے میں پھینک دیا تھا زرار بن بن حسین اور قطبہ مسلم کا کا کھلے کھلا رہ گیا کتنی ہی دیر وہ دونوں رہے اور کچھ بھی نہ بول سکے اور اے ابن مسلم ان کو خاموش دیکھ کر تنظر نے خود ہی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا یہ بھی پتا چلا ہے کہ حجاج کی معذولی کے بعد اب تیری باری ہے تجھے بھی معذول کر دیا جائے گا اس کے بعد تنظر نے ایک دم اپنا لہجہ بدل لیا اور بولا تیری بہتری اسی میں ہے کہ اپنی فوج کو یہاں سے لے کر نکل جا ورنہ نہ یہاں کا رہے گا نہ وہاں کا دونوں نے تنظر کے لہجے کی اس اس تبدیلی تبدیلی کو کو صاف محسوس کیا تنظر کی آنکھوں میں منافقت نظر آ رہی تھی کتےوا کو اس پر شک ہو گیا مشکوک ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جس محاصرے سے چڑیا کا بچہ بھی نظر بچا کر نہیں گزر سکتا تھا تنظر وہاں سے گزر کیسے آیا تھا کتبا سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے تجھے یہ اطلاع کیسے ملی کتبا نے اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا مجھے یہ اطلاع ایک دم تنظر بوکھلا گیا اسے کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ آئیں بائیں شائع کرنے لگا اس کے اس انداز سے کتبا کا شک یقین میں بدل گیا کہ تنظر غلط بیانی کر رہا ہے اس نے تنظر سے کچھ اور سوال پوچھے لیکن وہ کسی ایک کا بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا کتبا کی اقابی نظریں کنگر پر گڑی ہوئی تھی اور وہ ان نظروں سے بچنے کے لیے کتبا سے نگاہیں نہیں ملا رہا تھا میری طرف دیکھو تنظر کتبا نے کڑک کر اسے حکم دیا تنظر نے ناچار ہو کر کتبا کی طرف دیکھا لیکن اس کا ضمیر مجرم تھا اور اس کے دل میں کھوٹ تھا اس لیے وہ زیادہ دیر ان نظروں کا سامنا نہ کر سکا اور سر جھکا لیا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ نظریں اسے اندر تک ٹٹول رہی ہوں کیا تم سچ کہہ رہے ہو قطبہ بن مسلم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا میں سچ کہہ رہا ہوں ابن مسلم تنظر نے ذرا سنبھل کر کہا اب اس کے لہجے میں کچھ اعتماد پیدا ہو گیا تھا لیکن قطبہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اگر وہ سچ میں بول رہا تھا تو حجاج بن یوسف کی معذولی کی خبر اس کے لشکر میں بدلی پھیلا سکتی تھی دونوں صورتوں میں اس کا زندہ رہنا مناسب نہیں تھا اس نے اپنے حبشی غلام کو طلب کر کے تنظر کی گردن اڑا دینے کا حکم دے دیا حبشی غلام نے حکم کی تعمیل کی اور اپنی بھاری بھرکم تلوار کے ایک ہی وار سے تنظر کی گردن اڑا دی دوسرے ہی لمحے تنظر کا کا بیسر لاشا زمین پر پڑا تھا غور سے سن ابن حسین قطبہ نے زرار بن حسین سے کہا جو گفتگو میرے اور تنظر کے درمیان ہوئی ہے وہ راضی رہنی چاہیے خدا نخواستہ اگر یہ خبر سچ بھی ہو تو اس سے فوج میں بدلی پھیل جائے گی اور اس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے زرار بن حسین منہ سے کچھ نہ بولا بس اس نے سر ہلا دیا اس کے بعد کتبہ نے تمام لوگوں کو اپنے خیمے میں واپس بلوایا جو کچھ دیر پہلے اس کے پاس موجود تھے وہ اندر آئے تو تندر کی لاش دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے ان کا خیال تھا کہ کتبہ نے تندر کو کسی غلط فہمی کی وجہ سے قتل کر دیا ہے کیونکہ وہ بیکند میں رہ کر جاسوسی کر رہا تھا ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی اطلاع دی ہو جس کی وجہ سے وہ مشکوک ہو گیا ہو اور اس کی گردن اڑا دی گئی کتبا ان لوگوں کے چہروں پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر ان کی سوچوں کو بھانپ لیا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں تم لوگ اس شخص کے قتل سے کیوں خائف ہو جسے اللہ نے قتل کیا ہے کتبا نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہم تو اسے مسلمانوں کا خیرخواہ سمجھتے ہیں ایک کماندار نے کہا خیرخواہ اور مسلمانوں کا کتبا بن مسلم نے تنز بھری لہجے میں کہا یہ تو مفسد تھا اور مسلمان فوج میں پھوٹ ڈلوانا چاہتا تھا اللہ نے اسے اس کے انجام کو پہنچا دیا اس خیال کو اپنے دلوں سے نکال دو کہ میں نے اسے ناحق قتل کیا ہے جاؤ اور اپنے اپنے دستوں کو تیار کرو صبح دشمن سے غیر معمولی بہادری اور ثابت قدمی سے پنجہ آزمائی کرنی ہے یہ بات کہتے ہوئے کتبہ کے چہرے پر ایک غیر معمولی چمک نظر آ رہی تھی اسے جاننے والے اس چمک سے اچھی طرح واقف تھے یہ چمک اس کے چہرے پر اس وقت ابھرتی تھی جب وہ کوئی بہت اہم فیصلہ کر لیتا تھا اور اس وقت بھی وہ ایک اہم فیصلہ کر چکا تھا مر جاؤ یا مار دو بیکن کے محکمہ سراغ رسانی نے تنظر کو دولت اور عورت کے جال میں پھانس لیا تھا وہ ان کے اشاروں پر ناچنے لگا تھا انہوں نے تنظر سے مل کر ایک سازش تیار کی تھی اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ قطبہ کی فوج میں بدلی پھیل جائے اور وہ بغیر لڑے ہی بھاگ جائیں اس سازش کے تحت تنظر اتنے سخت محاصرے میں سے گزر کر قطبہ تک پہنچ گیا اور اسے یہ جھوٹی دی کہ حجاج بن یوسف معذول کر دیا گیا ہے یہ بڑی خطرناک سازش تھی اگر یہ سازش کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کا لشکر تباہ و برباد ہو جاتا لیکن اللہ کو اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کی تباہی منظور نہیں تھی اس نے قطبہ بن مسلم اس لیے قطبہ بن مسلم اس سازش کو بھانپ گیا اور تنظر کی گردن اڑا دی تنظر تو اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا لیکن بیکن والوں کی نے کے اندر ایک آگ سی بھر دی تھی اب وہ اس محاصرے کو توڑنے کی فکر میں تھا اس کے لیے اس نے ایک بھرپور حملے کا فیصلہ کر لیا تھا اس نے اپنے تمام سالاروں کو ہدایت کر دی تھی کہ اپنے اپنے دستوں کو ایک خوریز مار کا لڑنے کے لیے تیار رکھیں اگلے روز بیکن کی فوج پر ایک فیصلہ کن حملہ ہونے والا تھا اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا محاصرے میں آئی ہوئی مسلمانوں کی مایوس فوج ایک نئے عزم اور بلبلے سے سرشار دشمن پر جھپٹ پڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی قطبہ بن مسلم اپنے لشکر کو ایک خاص ترتیب میں لے کر چلتا تھا یہ ترتیب عرب قبائل کے مطابق رکھی جاتی تھی ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ دستہ ہوتا تھا اور ان کا اپنا ایک الگ سالار یا کماندار ہوتا تھا جو اسی قبیلے کا ہوتا تھا یہ قبیلے جب میدان کارزار میں اترتے تھے تو ان کے لڑنے کا انداز دیکھنے والا ہوتا تھا ہر قبیلے کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ دوسرے قبیلوں سے بڑھ کر بہادری اور جرت دکھائے ان قبیلوں کی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی خواہش دشمن کے لیے عذاب بن جاتی تھی کوئی قبیلہ یہ بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کے قبیلے کا جوان پیچھے ہٹا ہو یا میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا ہو اس روز بھی لشکر کی ترتیب یہی تھی تمام قبیلے اپنے اپنے سراروں کی زیر کمان لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے قطبہ بن مسلم اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا ہر دستے کے سامنے گیا اور مختصر الفاظ میں ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کے سراروں کو ہدایات دی اس نے یہ بات سب پر واضح کر دی تھی کہ آج کے مارکے کو ہر حال میں فیصلہ کن بنانا ہے یا پھر موت کو گلے لگا کر ہمیشہ کی زندگی پانی ہے اور اللہ کے جاں بازو قطبہ کہہ رہا تھا یہ تمہاری شان کے خلاف ہے کہ تم اس طرح محسور ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤ اگر آج ہم نے اس محاصرے کو نہ توڑا تو کل خوراسان اور سلطنت اسلامیہ کی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا اس لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی جانیں لڑا دو بچ رہنے والے اس محاصرے سے نہ صرف بچ کر نکل جائے بلکہ دشمن کو تلوار کی نوک پر اپنا موتی بنا سکے قطبہ بن مسلم نے یہ الفاظ ہر دستے کے پاس جا کر دہرائے تھے اس کے ان الفاظ سے لشکر میں ایک نیا ولولہ پیدا ہو گیا تھا جذبے اور جوش سے مجاہد تڑپنے لگے تھے ان کے سینوں سے نعرے بلند ہونے لگے تھے ان کے گھوڑے بھی جیسے آنے والے کو سمجھ گئے تھے اور بے چینی سے زمین پر کھر مار رہے تھے ان کے سواروں کے لیے ان کو قابو میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا اس عالم میں قطبہ بن مسلم نے اپنی فوج کو عام حملے کا حکم دے دیا اس نے اپنے پہلوؤں اور عقب کی حفاظت کا خاصا خیال رکھا تھا گھیرے میں آئی ہوئی فوج کی یہی کمزور مقام ہوتے ہیں مجاہدین کا لشکر آندھی اور طوفان کی طرح دشمن کی طرف بڑھا ہر مجاہد قہر و غضب سے بھرا ہوا تھا تاریخ نے ایسے مواقع بہت کم دیکھے ہوں گے جب کسی محاصرے میں آئی ہوئی فوج نے دفاعی انداز کے بجائے جارحانہ انداز اختیار کیا ہو جب مسلمان فوج کا یہ طوفان پورے قہر و غضب کے ساتھ دشمن سے ٹکرایا تو وہ بھونچکے رہ گئے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان ان پر جوابی حملہ کریں گے دو مہینے کے عرصے میں یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اس طرح عام حملہ کیا تھا اس حملے سے دشمن بوکھلا گیا تھا اس نے اپنے قدم جمانے کی بہت کوشش کی لیکن مجاہدین سر ہتیلی پر رکھ کر لڑ رہے تھے ان کو شہادت اتنی ہی پیاری تھی جتنی دشمنوں کو اپنی جان پیاری تھی اس روز مجاہدین نے شجاعت کی نئی داستانیں لکھوا دی اور اپنے اسلاف کی یاد تازہ کر دی خود قطیبہ بن مسلم بھی خود قطبہ بن مسلم بھی ان کے لڑنے کے انداز پر اش اش کر اٹھا اور اس کے منہ سے بے ساختہ داد و تحسین کے الفاظ نکلنے لگے انہوں نے اپنے سپہ سلار کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کی لاج رکھ لی تھی جو اس نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ان سے کہے تھے انہوں نے واقعی بچ جانے والوں کے لیے جانے لڑا دی تھی اور بچ جانے والوں نے دشمن کو تلوار کی نوک پر رکھ لیا تھا اب دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور مسلمان مجاہد بڑھ بڑھ کر ان پر حملے کر رہے تھے پھر دشمن بھاگ اٹھا اور اس کا رخ قلعے کی طرف تھا مجاہدین نے بھاگتے ہوئے دشمن کو تلواروں کی دھار پر رکھ لیا اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ دشمن کے سپاہیوں کا قتل عام تھا جو بھاگ کر قلعے میں داخل ہو گئے وہ خوش قسمت رہے مسلمانوں کو بڑھتے دیکھ کر قلعے کے دروازے بند کر لیے گئے تھے دشمن کے جو سپاہی باہر رہ گئے ان کو چن چن کر قتل کیا گیا مسلمان فوج اب محاصرے سے باہر آ چکی تھی یہ ایک معجزہ تھا جو بظاہر ناممکن نظر آتا تھا لیکن اللہ کے نام لیواؤ نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا اس معجزے کے پیچھے عقیدے اور جذبے کی شدت کار فرما تھی وہ جو اللہ کا نام اور اس کا دین پھیلانے نکلے تھے اللہ ان کو ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا تھا اس دن شام تک سب کچھ بدل چکا تھا ایک دن پہلے تک وہ مسلمان جو خود محسور تھے اب بیکند کے قلعے کا محاصرہ کر چکے تھے قطبہ نے قلعے کا محاصرہ مکمل کرنے کے بعد زخمیوں کی طرف توجہ دی اور فوری طور پر ان کی مرہم پٹی کا انتظام کیا گیا جبکہ کچھ دستوں کو ادھر ادھر چھپے ہوئے دشمن کے فوجیوں کی تلاش میں بھیج دیا گیا شام تک قیدیوں کی ایک بڑی تعداد پکڑی جا چکی تھی زخمیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ رات کا اندھیرا گہرا ہونے تک زخمیوں کو اٹھایا جاتا رہا اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی تمیز نہیں رکھی گئی تھی شہیدوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد انہیں دفن کر دیا گیا صبح کا اجالا نمودار ہونے تک تمام زخمی اور شہید سپاہیوں کو میدان سے اٹھا لیا گیا تھا اس کام سے فارغ ہونے کے بعد قطبہ بن مسلم قلعے پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگا مناسب آرام کے بعد اس نے اپنے لشکر کے اس دستے کو بلایا جو فصیلے توڑنے اور نقب لگانے کے کام میں مہارت رکھتا تھا قطبہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جتنی تیزی سے ہو سکے قلعے کی فصیل میں شگاف ڈال دیں اس کے حکم پر اپنے کام میں ماہر یہ دستہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر قلعے کی طرف بڑھا قلعے کی فصیل کے اوپر سے محافظوں نے ان پر تیر اندازیں شروع کر دی یہ دیکھ کر قطبہ بن مسلم نے اپنے ایک تیر انداز دستے کو حکم دیا کہ وہ قلعے کے محافظوں پر اس طرح تیروں کی بارش کرے کہ کسی کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے اس کے تیر اندازوں نے اتنی مہارت سے تیروں کا می برسایا کہ قلعے کی فصیل پر کھڑے محافظ نیچے دبک گئے سر اٹھانا خودکشی کے کے مترادف تھا تیروں کی اس چھاؤں میں قلعے کی دیواروں میں شگاف ڈالنے والے قلعے کی دیوار تک پہنچ گئے اور بڑے جوش و خروش سے اپنا کام شروع کر دیا جس رفتار سے وہ اپنا کام کر رہے تھے اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ جلد ہی کامیاب ہو جائیں گے قلعے کے باہر سے فصیل توڑنے کا کام جاری تھا جب اندر والوں کو اس بات کا علم ہوا کہ مسلمان باہر سے دیوار توڑ رہے ہیں تو ان پر خوف و ہراس تاری ہو گیا لوگوں میں بھگدر مچ گئی لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے قلعہ اپنی ہمت سے لے لیا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور بہت خوریزی ہوگی انہوں نے گورنر پر زور دینا شروع کیا کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے تاکہ مزید خون خرابہ نہ ہو جوں جو وقت گزر رہا تھا گورنر پر صلح کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا گورنر نے لوگوں کا یہ مطالبہ مان لیا اور صلح کا فیصلہ کر لیا وہ دیکھ چکا تھا کہ قلعے میں موجود فوجیوں پر مسلمانوں کا خوف بیٹھ چکا ہے اور اب ان میں مسلمانوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی اس کے علاوہ ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ لمبے عرصے تک قلعے کا دفاع کر سکتے آخر گورنر کی طرف سے قطبہ بن مسلم کو صلح کا پیغام بھیجا گیا جسے قطبہ نے بلا ہیل و حجت قبول کر لیا کیونکہ وہ بھی بلا ضرورت خون ریزی کا قائل نہیں تھا صلاح کے شرائط طے ہو گئی صلاح کی شرائط طے ہو گئی اور قطبہ نے ایک مسلمان کو قلعے کا حاکم مقرر کر دیا یہ مسلمان ایک قبیلے بنی قطبہ کا سردار تھا جس کا تاریخ میں نام نہیں ملتا بیگن کے حالات معمول پر آ گئے تو کتبہ نے اپنے لشکر کے ساتھ مرو کی طرف کوچ کیا وہ جس مقصد کے ساتھ بیگن پر حملہ آور ہوا تھا وہ پورا ہو گیا تھا اس نے بیگن کے مسلمان حاکم کی مدد کے لیے چند مشیر اور ایک فوجی بھی چھوڑ دیا تھا یہ صلح ستاسی ہجری میں ہوئی تھی کتبہ بن مسلم بیکن سے روانہ ہوا تو وہ بہت مطمئن تھا اس کے خیال میں اب اس طرف سے سکون ہو گیا تھا مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک بھیانک سازش اندر ہی اندر پرورش پانے لگی ہے مسلمان حاکم نے بیکن کا انتظام سنبھال لیا تھا اس وقت وہ ایک کمرے میں اپنے مشیروں کے ساتھ موجود تھا اور وہ جنگ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے کوئی کچھ بھی کہے حاکم نے کہا میں تو یہ کہوں گا کہ مسلم کے بیٹے نے کمال کر دیا ایسی تدبیر کی کہ پانسا ہی پلٹ کر رکھ دیا اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً دل چھوڑ بیٹھتا باقی سب لوگ بھی اس کی تائید میں کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے وہ جس کمرے میں موجود تھے اس کا دروازہ اندر سے بند تھا اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی ایک مشیر نے اٹھ کر دروازہ کھولا دروازے پر بیکن کا گورنر کھڑا مسکرا رہا تھا بہت خوب گورنر نے مسکراتے ہوئے کہا تو آپ سب یہاں موجود ہیں جی اللہ کے فضل سے مسلمان عامل نے یعنی حاکم نے مسکراتے ہوئے گورنر سے مسافر کیا اگرچہ آپ لوگوں نے ہمیں شکست دی ہے گورنر نے خوشگوار لہجے میں کہا لیکن ایک بات کہے بغیر نہیں رہوں گا ایسی کیا بات ہے جو آپ کہے بغیر نہیں رہیں گے ایک مسلمان مشیر نے پوچھا آپ لوگ بہت زبردست ہیں گورنر نے کہا اور آپ کا امیر تو لاجواب صلاحیتوں کا مالک ہے یہ تو اللہ کی دین ہے عامل نے انکساری سے کہا وہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے جہاں تک ہماری بات ہے تو معاملہ یوں ہے کہ ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں اور وہ اپنے نام لیواؤں کی مدد ضرور کرتا ہے اور ان کے ہاتھوں معجزے بھی رونما کرا دیتا ہے معجزے والی بات عامل نے بالکل ٹھیک کہی تھی بیگند کی فتح واقعی ایک معجزہ تھا جو مجاہدین اسلام کے ہاتھوں رونما ہوا ورنہ قطبہ بن مسلم کا لشکر اس بری طرح پھنس چکا تھا کہ کسی کا زندہ بچ نکلنا ممکن نہیں تھا اللہ اپنے ماننے والوں کے ہاتھوں ایسے ایسے معجزے کرا دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی کوئی توجہ پیش کرنے سے قاصر رہ جاتی ہے آپ کے اور ہمارے مذہب الگ الگ ہیں گورنر نے مکاری سے کہا لیکن میں مذہب کے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہتا میں آپ کی خدمت میں ایک خاص تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ کیا کئی تجسس بھری آوازیں ایک ساتھ ابری لیجئے تحفہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گورنر نے کہا اور پھر اس نے مخصوص انداز میں تالی بجائے اس کے فوراً بعد دس پندرہ سپاہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھی اور ان کے چہروں پر وحشت برس رہی تھی گورنر نے ایک تنزیہ کہکہ لگایا اور سپاہیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ ہے میرا تحفہ قبول کریں یہ سب کیا ہے بیگن کے مسلمان عامل نے حیرانی اور پریشانی سے پوچھا موت کا تحفہ گورنر نے سفاقی سے کہا میں تمہارے لیے موت کا توحفہ لایا ہوں تمہارا امیر کیا سمجھتا تھا کہ تمہیں ہم پر مسلط کر کے بیکن والوں کو اپنا غلام بنا لے گا نہیں نہیں ہرگز لیکن یہ سب کچھ آپ لوگوں کی مرضی سے ہوا ہے بیکن کے مسلمان حکیم نے کہا ہمارے امیر نے کوئی زبردستی نہیں کی آپ لوگ جنگ ہار چکے تھے اور مزید ذلت سے بچنے کے لیے آپ نے صلح کی تھی اور اس صلح کی شرائط کے مطابق آپ ہماری حفاظت کے ذمہ دار ہیں کس صلح کی بات کرتے ہو گورنر نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا اس صلح نامے کو تو ہم نے تمہارے لشکر کے جاتے ہی پھاڑ دیا تھا یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے ایک مسلمان نے کہا تم ہمارے ساتھ دغابازی کر کے بچ نہیں سکو گے اگر ہم میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچا تو پھر قطبہ بن مسلم کے قہر سے کہیں پناہ نہیں ملے گی یہ سن کر گورنر کا مزاج بگڑ گیا اور اس نے غصے کے عالم میں کہا میں فضول باتوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا میں تو صرف کتبہ کی غلامی کا توق اپنے گردن سے اتارنا چاہتا ہوں اس کے بعد اس نے ننگی تلواریں لیے سپاہیوں سے کہا تم کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو اپنا کام کرو گورنر کا حکم سنتے ہی سپاہی تلواریں سوت کر ان کی طرف بڑھنے لگے مجبوری یہ تھی کہ تمام مسلمان غیر مسلح تھے ورنہ صورتحال کچھ اور ہوتی نہتے ہونے کے باوجود وہ ننگی تلواروں کی پرواہ کیے بغیر سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے کمرے میں تلواروں کے زناٹے گوجنے لگے اور سر اڑنے لگے تھوڑی ہی دیر میں تمام کے تمام مسلمان بے بسی کی موت مارے گئے اس کے بعد گورنر کے حکم پر ان کی لاشوں کے ناک کان کاٹ دیے گئے اور لاشوں کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک بیکن کے گورنر کا مسلمانوں سے حد, زیادہ حد سے زیادہ بڑی ہوئی نفرت کا اظہار تھا یہ لوگ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے گورنر نے لاشوں کی طرف اشارہ کر کے کہا ابھی ان کے محافظ دستے سے نمٹنا باقی ہے آؤ میرے ساتھ ان کو بھی بے خبری میں پکڑ لیں کہیں بنا بنا یا کھیل بگڑ نہ جائے گورنر مسلح سپاہیوں کو ساتھ لے کر اس بیرک تک پہنچا جہاں مسلمان محافظ دستہ ٹھہرا ہوا تھا اس بیرک کو گھیر کر محافظ دستے کو بھی بغیر کسی دقت یا مزاحمت کے قتل کر دیا گیا اس کام سے فارغ ہو کر گورنر کے چہرے پر اطمینان نظر آنے لگا اس نے مسلمانوں کی تلواروں کی کاٹ دیکھی تھی اس لیے وہ محافظ دستے سے خوفزدہ تھا اس کے خیال میں بیتن میں ہونے والی بغاوت ہر لحاظ سے کامیاب اور خفیہ تھی اسے یقین تھا کہ قطبہ بن مسلم کو اس واقعے کی اطلاع اس کے مرو پہنچنے کے بعد ہی ملے گی لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ جو قلعہ مسلمانوں نے اتنی قربانی کے بعد حاصل کیا وہ دوبارہ کافروں کے قبضے میں آسانی سے چلا جائے بظاہر دیکھا جائے تو یہ بغاوت بڑی ہی کامیاب تھی اور اس کا علم قطبہ کا ہونا بہت مشکل کام تھا لیکن جب قدرت کسی کام کا ارادہ کر لے تو پھر اس کے اسباب بھی پیدا کر دیتی ہے اس بغاوت کو کچلنے کی یہی ایک صورت تھی کہ کسی طرح بن مسلم کو اس کی اطلاع پہنچ جائے یہ اطلاع کیسے پہنچے اس کا انتظام اللہ نے کر دیا تھا ہوا یوں کہ مسلمانوں کے محافظ دستے کا ایک سپاہی اس وقت بیرک سے باہر کسی کام کے لیے نکلا ہوا تھا وہ واپس اپنی بیرک میں آ رہا تھا کہ اپنی بیرک سے بیکن کے سپاہیوں کو باہر نکلتے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا وہ شاید بے خیالی میں آگے بڑھ جاتا لیکن وہ سپاہیوں کی خون آلود تلوارے دیکھ کر چوک گیا اسے ایک دم خطرے کا احساس ہو گیا اور وہ چھپ گیا بیکم کا گورنر ان کے ساتھ تھا جب گورنر اور سپاہی وہاں سے چلے گئے تو محافظ دستے کا یہ سپاہی اپنے بیرک کے اندر چلا گیا اندر کا منظر نہایت ہولناک تھا اس کے سارے ساتھی خون میں نہائے پڑے تھے اور ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں تھا محافظ دستے کا یہ سپاہی چھپتا چھپاتا وہاں سے نکلا وہاں گھوڑوں کی کمی نہیں تھی اس نے ایک گھوڑے پر زین ڈالی اور بچتا بچاتا بیکن سے باہر نکلایا آبادی سے دور آتے ہی اس نے گھوڑے کو اس راستے پر ڈال کر سرپٹ دوڑا دیا جس پر قطبہ بن مسلم مرو کی طرف روانہ ہوا تھا بیکن والے اس زندہ بچ کر نکل جانے والے مسلمان محافظ کے فرار سے بے خبر تھے بیکن کا گورنر اپنی اس کامیابی پر پھولا نہیں سما رہا تھا اس نے اس کامیابی کے نشے کو دوبالا کرنے کے لیے ایک شاندار جشن منانے کا اہتمام کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ جتنا محافظ دستے کا نکل جانے والا سپاہی بیکن سے دور ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی بیکن کی تباہی نزدیک آتی جا رہی ہے تباہی اور بربادی کا یہ طوفان کب تک بیکن والوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا اس کا انحصار اس بات پر تھا کہ فرار ہو جانے والا سپاہی کتنی جلدی کتےبا بن مسلم تک پہنچتا ہے اور کتےبا تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی اس اطلاع کے ملتے ہی کتےبا نے اپنے لشکر کو وہیں سے واپس بیکن کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا اطلاع لے کر جانے والے سپاہی نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سب بتا دیا تھا اس سپاہی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عامل اور اس کے مشیروں پر کیا گزری ہے لیکن قطبہ جیسے معاملہ فہم اور زیرک پسالار کے لیے سارے حالات کو لینا مشکل نہیں تھا اور اس نے ذہنی طور پر یہ بات قبول کر لی تھی کہ بیگن میں بغاوت ہو چکی ہے عامل اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بھی اسے کوئی خوش فہمی نہیں تھی مورخوں نے قطبہ بن مسلم جیسے قابل انسان کے ساتھ قدرے زیادتی کی ہے اور کسی بھی مورخ نے خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اسے وہ جگہ نہیں دی جو اس کا حق بنتا ہے جب قطبہ بن مسلم کو بیکند میں ہونے والی بغاوت کا علم ہوا تو اس وقت وہ بیکند سے پانچ فرسخ کے فاصلے پر تھا آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک فرسخ تین میل سے زیادہ بنتا ہے یعنی مسلمان فوج اس وقت بیکند سے پندرہ سولہ میل کے فاصلے پر تھی اور وہیں سے واپس بیکند کی طرف پلٹ گئی تھی رات کا وقت تھا بیکند کے لوگ میٹھی نیند سو رہے تھے مگر بیکند کے گورنر کے محل میں دن کا سا سما تھا ہر طرف چہل پہل تھی گونج رہے تھے گورنر بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا آخر وہ خوش کیوں نہ ہوتا اس نے ایسی تدبیر کی تھی کہ ایک ہی دن میں بیکن کو مسلمانوں سے آزاد کروا لیا تھا محل میں صرف خاص خاص اور نہایت اہم لوگ مدعو تھے ان میں محکمہ جاسوسی اور رسانی کا افسر ارد بھی تھا جو کسی گہری سوچ میں گم نظر آ رہا تھا وہ حیران تھا کہ تنظر جو قطبہ بن مسلم کو دھوکہ دینے کے لیے گیا تھا واپس کیوں نہیں آیا دعوت میں مہمانوں کی خدمت کے لیے انتہائی خوبصورت لڑکیاں مختصر لباس میں ادھر ادھر لہراتی پھر رہی تھی ان کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا وہ شراب پلانے کے فرائض انجام دے رہی تھی محفل کے تمام لوازمات کا انتظام ایک بڑے کمرے میں کیا گیا تھا طرز تعمیر کے حساب سے یہ عمارت خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی ایک طرف کم چوڑی دیوار میں دو دروازے تھے جبکہ ان کی الٹی طرف ایک تھوڑا بلند چبوترا بنا ہوا تھا جس پر ایک رقاصہ رقص کی اداؤں سے مہمانوں کو لبا رہی تھی جب محفل عروج پر پہنچی تو ہر کوئی شراب کے نشے میں مست نظر آ رہا تھا اور بیکن کے گورنر کی تو بات ہی کیا تھی آج تو وہ اپنے آپ کو بخارا کے بادشاہ سے بھی اونچا سمجھ رہا تھا این اسی وقت کمرے میں جلنے والی مشلوں کی روشنی بہت مدھم ہو گئی اسی مدھم روشنی میں چبوترے پر تین رقاصائیں ابری اتنی کم روشنی میں بھی دیکھنے والوں کو ان کا حسن دیوانہ کیے جا رہا تھا واقعی ان کا حسن زہد شکن تھا وہ بڑے اشتعال انگیز رقص میں مصروف تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بجنے والے ساز تیز سے تیزتر ہوتے جا رہے تھے اس کے ساتھ ہی رقص میں بھی تیزی آتی جا رہی تھی رقص میں تیزی کے ساتھ مشالوں کی روشنی بھی تیز ہوتی جا رہی تھی ایک تو وہ تینوں رقاصائے حسین تھی دوسرا ان کا لباس نہ ہونے کے برابر تھا ان کا لباس صرف کپڑے کے چند ٹکڑے تھے جس میں وہ برہنا ہی نظر آتی تھی جوں جوں رقص میں تیزی آتی جا رہی تھی وہ ایک ایک کر کے ان ٹکڑوں کو کپڑوں کے ان ٹکڑوں کو جسم سے علیحدہ کرتی جا رہی تھی اور پھر آخری ٹکڑا بھی ان کے جسم سے علیحدہ ہو گیا اسی لمحے رقص ختم ہو گیا اور وہ تینوں مادرزاد ننگی جہاں سے آئی تھی اسی طرف چلی گئی انسانیت اور عورت کی عظمت کی اس سے بڑی تزلیل کیا ہوگی یہ قانون فطرت ہے کہ کوئی قوم اپنی عزت سے دستبردار ہو جاتی ہے تو زوال یعنی تباہی اس کا مقدر بن جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا صرف ان لوگوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ مسلمان قوم کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا جب مسلمانوں سے غیرت ختم ہو گئی اور وہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ننگا ناچتے دیکھ کر خوش ہونے لگے تو پھر آسمان سے گرے اور ذلت کے گڑھے میں جا پڑے وہ تینوں رقصائے تو چلی گئی لیکن دیکھنے والوں کے بدن میں آگ لگا گئی اب ہر کوئی گناہ میں ڈوبنے کا متمنی تھا اگر کسی کی بیوی دوسرے کے ساتھ چلی گئی تو دوسرے کی بہن اس عورت کے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی اس دوران گورنر کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی وہ اس کی طرف لپکا وہ اس وقت شراب کے نشے میں مدھوش تھا اسے لے کر وہ اپنی خوابگاہ کی طرف چل پڑا وہ لڑکی چیختی چلاتی جا رہی تھی لیکن اس اس وقت کون کی سنتا او بے غیرت لڑکی نے گورنر کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا میں تیری اپنی بیٹی ہوں گورنر نے نشے میں جھومتی آواز میں کہا لگایا اور بولا آج کوئی کسی کی بیٹی نہیں آج سارے رشتے ختم ہو گئے ہیں